ابو قلابہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور میرے علم کے مطابق وہ مرفوع روایت بیان کر رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے اور وہ مقام آپ کو اچھا لگتا تو آپ وہاں قیام کرتے اور زہر و اثر کو جمع کر کے ادا کر لیتے اور جب آپ چل رہے ہوتے اور ٹھہرنے کے لیے کوئی اچھا مقام نہ پاتے تو چلتے رہتے اور ظہر کو مؤخر کر دیتے یہاں تک کہ کسی مقام پر پہنچ کر ظہر و اثر کو جمع کر لیتے حدیث نمبر تیئیس سو چھیاسی مسند احمد